حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں اونکھ آنے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے حتیٰ کہ اس کی نیند پوری ہو جائے کیونکہ جب کوئی اونگتے ہوئے نماز پڑھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرنا چاہتا ہو مگر اپنے آپ کو گالیاں ہی دینے لگے سننے ابو تابود حدیث نمبر ایک ہزار تین سو دس